سعید خان صاحب دامد فیوز ہم سے خطاب کی گزارش کی جاتی ہے اس دوران الحمد للہ وقفا وسلام اللہ تعالی نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور اس پوری کائنات میں صرف چند ایک لوگ اہل کتاب کے باقی رہ گئے تھے جو اللہ کی توحید اور صحیح دین پر قائم تھے اور باقی کل جگ ظلم جور نا انصافی اور انسانی اغراض اور خون سے بھر چکا تھا اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ عربوں کے قبیلے میں سے قریش کو چن لے اور اللہ نے قریش پر نظر کی اور سب سے بہتر لوگ ہاشمی تھے اور بنو ہاشم پہ اللہ نے نظر کی تو ان میں سے عبد المطلب کی اولاد کو چنا اور اللہ نے عبد المطلب کی ساری اولاد پر نظر کی اور پھر ایک شخص کو چنا اور کہا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ ہماری وہی کا بوجھ برداشت کر سکے اور انا سنلقی علیہ کا قول سفیلا یہ قول سقل کو سہ سکے اور اللہ نے اس ہستی کو چنا اور وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے پوری کائنات پوری کائنات کا خلاصہ اور پورے انسانوں کا نچوڑ اور سارے کل جہان میں صرف ایک اور صرف ایک ہستی ایسی ملی جو اللہ کے اس دین کی امانت کو اپنے دل میں رکھ سکے اور یہ ساری بات مسلم کی روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا کہ انا خلاصت العرب العربا میں پوری کائنات کے لوگوں میں سے چنا ہوا واحد انسان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا نظریاتی لوگ پیدا ہوئے اور سب سے بڑا احسان جو انہوں نے اس پوری کائنات پر کیا وہ جبر کا نظام تھا وہ جبر کا ماحول تھا جسے انہوں نے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ انہوں نے فرمایا حلا کئی سر فلا کئی سر آبادہ کیسر مر جائے گا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہیں پیدا ہوگا اور شاہ ایران مرے گا اور اس کے بعد مذہبی جبر اور تشدد کا یہ دور ختم ہو لوگ بادشاہ کو اللہ کا مظہر سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ بادشاہ پر تنقید کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور بادشاہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کارناموں میں سے ایک چھوٹا سا کارنامہ جو اپنی جگہ بہت بڑا ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ دنیا کو خلافت کے نظام سے روشناس کرایا اور خلافت راشدہ وجود میں آئی اس خلافت راشدہ نے دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا اس خلافت راشدہ نے انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا اور اس خلافت راشدہ نے یہ سکھایا کہ خلیفہ وقت کے اقدامات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور خلیفہ وقت پر انگلی رکھی جا سکتی ہے اس کا کوئی فعل اگر قابل اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کی تشریح ان سے پوچھی جا سکتی ہے اللہ نے فضل کیا اور خلافت راشدہ کی حفاظت فرمائی اور کلفا اربار رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک فیل ایسا نہیں ہے جس پر کوئی آج بھی کہہ سکے کہ یہ چیز عدل کے برعکس اس خلافت راشدہ کو سنبھالنے کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اگر بہترین مثال سے سمجھنا ہو تو وہ وہ ہے جو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھو کہ وہ اپنی وفات کے بعد جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور ان کے اشاروں کو خلفائے راشدین سمجھ کے جو ان کی مرضی ہے اس کو ملک میں نافذ کرتے اس نفاذ کا مذہب اور اس نفاذ کا چار جگ میں چاروں سمتوں میں اور اس نفاذ کو پوری طرح لوگوں کے سامنے لانے میں جو سب سے بڑی اور نمایاں ہستی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی اور امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اسلام صرف نظریات کا نام نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ فلسفہ محض کتابوں کی نظر ہو جائے اور وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اس کو لوگ پڑھیں اور ذہنی طور پر خوش ہو جائیں عمل نافذ کر کے بتا دیا کہ قیامت تک انسانیت کے مسائل اگر حل ہوں گے تو ہم سے حل ہوں گے اور جو ہم سے نہیں حل ہو سکتے اور جو شخص سمجھتا ہے ہم حل نہیں کر سکتے جو شخص ہمارے فیصلوں میں وسعت نہیں پائے گا پھر دنیا کے ہر قانون کے لیے وہ تنگی کا باعث بنے گا دنیا کا ہر قانون اس کو تنگی میں لے جائے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ بہت مغموم اداس لیٹے ہوئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سعد رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے تھے کہ میں چھٹا آدمی تھا مسلمان اور لوگوں ایک ہفتے تک کل اسلام چھٹا آدمی میں ہی تھا اور یہ پہلے شخص تھے رضی اللہ عنہ مکہ کے ماحول میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہ تو کسی کی تصور میں بھی نہیں تھا ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں وہ تو مشرقین کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا عبد الرحمان ابن عوف اور ابو بکر اور حضرت خدیجہ اور سیدنا علی اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ خود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتے ایک وادی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے سعد رضی اللہ عنہ اور جو لوگ اس وقت مسلمان تھے اور مشرقین نے دیکھ لیا اور وہ لڑے اور سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھائی ایک اونٹ کی ہڈی اور دے ماری ایک مشرق کو یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام پہ میں ہوا اور یہ پہلا خون تھا اس مشرق کا جو اسلام میں بہا سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے لیے کسی سے بدلا لیا اور سعد رضی اللہ عنہ کی نماز پر اب لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگوں اگر ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی زنزل تعیب تو ہم نے جھک ماری کیا کیا حتیٰ کہ خود سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عدد چالیس کا پورا ہوا اور چالیسواں آدمی جس نے اسلام قبول کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے اور اس کے بعد جو پہلی نماز آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چھپ کے نماز آخر کیوں پڑھیں جب ہم حق پہ ہیں دین سچا ہے تو چلیے تشریف لائیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ پہلا دن تھا جب لڑائی دو بدو شروع ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کچھ مارا کوئی چیز پھینکی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس دن ہم تین سو سے زیادہ ہو گئے نا پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا میں تمہارا دین رہے گا یا ہمارے والا دین رہے گا اور وہ اور وہ کافر اعظم تھا آس نے وائل سہمی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اس لیے کہ آس نے وائل کے تعلقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے تھے تو آس بن وائل نے کہا لوگو باز رہو اس کو کچھ ہو گیا عمر کو تو یہ بنوزی کو کیا جواب دو گے یہ سارے قبیلے سے لڑنا اس لیے دونوں پہچانتے تھے کہ کس کس درجے کے آدمی ہیں انہوں نے کہا المومنین پریشان نظر آتے ہیں معاشرہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا ہوں ان لوگوں کو جو متقی اور نیک ہیں لیکن وہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے عوام کو سہولیات نہیں دے سکتے تقوی اور نیکی میں ان کا معیار کوئی اور نہیں ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جو نیکی اور تقوا میں کم ہیں لیکن حکومت کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو سعد رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین آپ اپنی حکومت کے عہدے ان لوگوں کو دیں جو نظام کو سنبھال سکیں چاہے وہ کم متقیوں اور چاہے وہ کم پرہیزگار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو مانا شورا نے اس بات کو مانا اور امیر المومین رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کو عہدے دیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ایسے آدمی تھے کہ انہوں نے عہدے بنو امیہ کو سب سے پہلے دیے ہوں اس سے پہلے ابو وکر رضی اللہ عنہ بھی دے چکے تھے اور ان سے بھی پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو امیہ کو عہدے دیے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں کو ہٹا دیں فلاں جگہ سے فلاں کو ہٹا دیں تو بار بار یہ کہتے رہے کہ جو کچھ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مقرر فرما دیا تھا اور جو عہدے انہوں نے لوگوں کو دیے تھے میں عہدوں میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں کروں گا اس لیے ساری خلافت کا دور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا پڑھ لیجئے دس سے بھی کم لوگ ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبدیل فرمایا بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تحت تھا اور دن ب دن لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس خراج اور ٹیکس آ رہے تھے اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے ہم اس پہ قائم اس لیے کہ عبد الرحمان بن عوف انہوں نے جب خلافت دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پر فیصلہ فرمایا تھا کہ چھ آدمیوں میں یہ یہ یہ یہ خلیفہ بن سکتے ہیں کسی کی سفارش انہوں نے نہیں کی حتیٰ کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شامل کریں انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کر سکتا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو عبداللہ نے طلاق دے دی اور اس کی بیوی کی عدت زیادہ ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے کو طلاق دینی تو آتی نہیں اپنی بیوی کو اور خلافت اس کے حوالے ہو جائے بڑی مشکل سے اجازت دی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے خلافت کا کوئی سوال ہی نہیں ایک شخص کی صرف سفارش کی اور تم رضی اللہ نے کہا کہ سعد بھی اس میں شامل ہیں اور دیکھو سعد خلافت کے اہل ہیں سراہتن فرمایا بخاری میں لفظ آئے آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو اسے کوفا سے ہٹایا تھا تو وہ نہ والے اس بات کے قابل نہیں تھے کہ سات جیسا بڑا آدمی ان پہ حکمرانی کر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا خدا نے ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت دی اللہ نے ان کے نقش قدم پہ امت کو چلایا اللہ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ان سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا اس کے دش... ان کے دشمنوں کو جہنم کی وعید سنائی ان کے دوستوں کو جنت کی بشارت سنائی ان کے ساتھ رہنے والوں کو خدا نے مہربانی سے بخشا اور وہ جس جنگ میں چلے جاتے تھے ان کی برکتوں سے فتوحات ہوتی تھی یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بلایا اور انہوں نے کہا جاؤ اور علی اور عثمان کو بلاؤ چھ آدمیوں میں تین پیچھے ہٹ گئے طلحہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے زبیر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے عبد الرحمان ابن عوف نے کہا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم خلافت لیں اور یہ تین آدمی دو کے حق میں دستبردار ہو گئے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں خلافت کا فیصلہ کر دوں سب نے اختیار دے دیا اور انہوں نے بلا کے کہا کہ عثمان یہ بتاؤ کہ اگر میں خلافت دے دوں تو کیا تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ کی پیروی کرو گے کتاب و سنت کے ساتھ انہوں نے کہا بالکل میں ان کے نقشے قدم پر چلوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین مجتہد تھے امیر المومنین علم کا دروازہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی انہوں نے کہا عبد الرحمان کتاب اور سنت اور پھر اس کے بعد میرا اشتہار عوف رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں کو بلاؤ معلوم ہوا وہ سو رہے ہیں فرمایا اسے اٹھاؤ اور اسے کہو تین دن اور تین راتیں ہو گئی ہیں اور میری ایک پلک دوسری پلک سے نہیں لگی اور مجھے اتنا فکر ہے کہ یہ خلافت کہاں جائے گی کس کو دیں گے اور خدا کی قسم مدینہ منورہ میں کوئی عورت بچی جو پردے میں میں تھی اس سے بھی نے پوچھا اور بچے جو مسجدوں میں پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کون امیر المومنین چاہیے تو لوگوں نے کھلے بندوں رائے کا اظہار کیا اور ان کا عثمان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں باندھتے تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن مسجد نبی میں اور جو اپنا امامہ اور پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں انہیں دی تھی وہ سیاہ پگڑی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ باندھی اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ تو اموی تھے ہی تھے انگویوں کے پاس پہلے سے سلطنت چلی آ رہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت پہ جب لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ بیٹھ کریں تو بیٹھ کس سے کریں کون رہ گیا تھا باقی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو خلافت کا اہل قرار دیا تھا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال بتیس ہجری میں ہو گیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے اور سب نے انکار کر دیا کہ خلافت ہم نہیں سنبھال سکتے یہ بہت بڑا عہدہ ہے ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بچتے تھے ان ذمہ داریوں سے اللہ کا خوف اتنا تھا اندازہ کرو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے آغاز میں انہیں بلایا اور میر المومن ہونے کے بعد کہا کہ عبداللہ مدینہ منورہ کا قاضی آپ کو مقرر کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے والد امیر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف آپ ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس قاضی ہونے کو قبول نہیں کروں آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو جہاں تناسب یہ ہو کہ چھیاسٹھ فیصد جہنم میں اور تینتیس فیصد جنت میں میں اللہ کی قسم اسے نہیں لوں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجبور کیا انہوں نے کہا بالکل نہیں لوں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قسم کھاؤ میرے سامنے کہ اس واقعے کو باہر جا کر بیان نہیں کرو گے امیر المومنین رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ عبداللہ نے جا کر باہر بیان کر دیا تو لوگ حکومت کے عہدوں سے جان چھڑائیں گے جب یہ قاضی نہیں بنتا تو کوئی اور قاضی کیسے بنے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی عموی حضرات کو انہوں نے قائم رکھا جو بنو میاں کے عہدے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے سے چلے آ رہے خلافت کون لے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے زبید رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے سعد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے حج کا موقع تھا اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی اور بیعت کے لیے لوگوں نے رجوع کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بیعت کریں خلافت کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انکار فرما دیا اتنا اصرار بڑھا اتنا اصرار بڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا پڑا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اس بیعت کے برعکس جن لوگوں کی رائے تھی ان میں نمایاں نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے انہوں نے کہا بابا آپ بیعت نہ لیں بابا آپ خلیفہ نہ بنیں انہوں نے کہا میرے بیٹے سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین تم بنو انہوں نے کہا اچھا ابا اگر آپ کو خلافت کی بحث لینی ہے تو آپ ایسے کریں کہ سارے عالم اسلام کے نمائندے جتنے گورنر ہیں ان کو بلا کر مدینہ منورہ میں بیٹھ دے اور پھر انہیں کہیں اپنی مملکتوں میں واپس جائیں اور وہاں جو لوگ بھی ہیں ان سے وہ آپ کے نام کی بیعت لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا پورے عالم اسلام سے گورنر میں مدینہ منورہ میں جمع کر لوں بنے گا کیا انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں بنتا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا چالیس دن تک محاصرہ رہا اور مدینہ منورہ کی اطلاعات کٹی رہی خلافت قائم رہی اگر آپ انہیں بلا لیں گے مہینہ لگ جائے گا خلافت قائم رہے گی مگر آپ بیٹھ نہ لیجیے یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا تدبر تھا یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا سیاسی فیصلہ تھا بلا شک و شبہ امیر المومنین سید علی طالب رضی اللہ عنہ اپنی فضیلت میں سب سے بڑھ کر تھے لیکن اگر سیاسی فیصلے آپ کبھی دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے تو ان کا دماغ اور ان کا ذہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کئی مقامات پر بڑھ گیا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی سید سیدن میرا یہ بیٹا حسن تو سردار ہے میرا یہ بیٹا تو لوگوں کا آقا ہے حسن رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے لیکن حضرت علی رضی اللہ نے بیعت لے لی اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آخری دنوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان آپ ہماری بات مان جائیں ہمیں اجازت دیں مدینہ منورہ میں جو بغاوت ہو رہی ہے ان باغیوں کو ہم ٹھکانے لگائیں حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا میں ہر جس خون کی اجازت نہیں دے سکتا فوج اور مدینہ منورہ میں خون بہائے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مکہ میں خون کو ناجائز قرار دیا ہے میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی خون ریزی کو حرام قرار دیتا ان کا پھر امیر المومنین ہجرت کر لیں شام چلے جائیں ان کا ہرگز نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں روزہ مبارک میں ان کے قبر اثر ان کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں میں کہیں نہیں جاؤں انہوں نے کہا تیسری بات مان لیں آپ خلافت چھوڑ دو ان کا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک کمیز پہنائے گا اور لوگ چھیننا چاہیں گے عثمان وہ کمیز لوگوں کو نہ دینا وہ یہی خلافت ہے اور پھر فرمایا کہ معاویہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور سخت دھوپ پڑ رہی تھی اور میں نے سر پہ چادر رکھ لی دھوپ سے بچنے کو اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اس امت میں ایک فتنہ آئے گا اور اس فتنے کے دن یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ حق پہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ میری طرف دوڑے دور سے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا آ کے مجھے بتایا کہ عثمان خوشخبری ہے مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا اور یہ شخص حق پہ ہوگا تو اس لیے معاویہ میں حق پہ ہوں میں کہیں ہجرت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہ خلافت چھوڑتا ہوں انہوں نے کہا پھر حضرت چوتھی بات یہ ہے کہ آپ شہید ہونے کے لیے تیار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فراست تھی اور ٹھیک جو بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھے تھے وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھے ہیں اور انہوں نے خلافت کے فوراً بعد مرکز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور مدینہ منورہ کی بجائے اب دارالخلافہ کوفہ بن گئی یہ تجویز اصل حضرت معاویہ رضی اللہ کی سیدنا علی رضی اللہ نے مدینہ منورہ کو بچایا خون ریزی سے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھیک اس چیز پر قائم رہے جس پہ عثمان رضی اللہ عنہ قائم تھے اور انہوں نے سارے لوگوں کو لکھا کہ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے تم لوگوں کو متعین کیا تھا اور عثمان نے جس چیز کو باقی رکھا ہے میں اسے باقی رکھتا ہوں سوائے شام کے کہ شام سے انہوں نے ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹانے کے لیے گرامی نامہ لکھا تحریر فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں قطعا دو رائے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خلافت راشدہ سارے صحابہ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ سے افضل اور سیدنا علی ان کے دور میں جتنے لوگ تھے سب سے افضل تھے میر المومنین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے خلیفہ راشد تھے کتنے ہی مناقب ہیں ان کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے اور وہ ہٹا بھی سکتے تھے رکھ بھی سکتے تھے حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر غور کرو اتنا بڑا آدمی ہے مدینہ منورہ میں کسی دن عباس رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی نماز کی دعا نہیں کروائی بعد میں مانگی مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی عام الرمادہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اللہ ہم پہ بارش برسا دے یہ مجھے اس لیے تیرے سامنے لائے ہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور تم رضی اللہ عنہ کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے مانگتے تھے آج ان کے چچا کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اتنے عزت احترام بزرگی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شورا میں شامل نہیں کیا ان چھ آدمیوں میں جہاں خلافت تھی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے یہ وہی چیز ہے جو ہمارے حضرت قائد صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے نا اگر آپ کو یاد ہو کہ خلافت راشدہ مہاجرین میں رہے گی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آخری آدمی ہے غالباً جنہوں نے ہجرت کی اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، اچھا، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین لیکن چونکہ ہجرت پوری نہیں ہوئی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے یہ کہ چونکہ باس رضی اللہ عنہ ایسے مہاجر نہیں تھے جیسے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اس لیے تم رضی اللہ عنہ خلافت میں ان کا نام ہی نہیں دیا سیدن علی رضی اللہ عنہ مہاجر تھے عبد الرحمان ابن غنم رضی اللہ عنہ شام کے امیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اختلافات کو ختم کرو اور نام پیش کرو خلافت میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا شورا میں کہ کون خلیفہ ہم آپ سے بڑی نازک بات کہنے لگے ہیں اسے ہوش سے سننا اور اگر کئی ریکارڈنگ کو تو بے شک بعد میں سن لینا ہمارا مسلک ہے یہ ایسے نہ ہو کہ آپ سنیں کچھ اور سمجھیں کچھ اور بیان کچھ کریں کہ میں آم کی بات کروں اور آپ کہیں بینگن کی بات کی تھی اور جب بیان کرنا ہو تو جا کے کہو کدو کا بیان تھا ایسے نہ کرو عبد الرحمان ابن غنم نے یہ تجویز پیش کی اور غالباً رضی اللہ عنہ پھر آئے یا کوئی صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حرہ رہا یہ تم تجویز پیش کرتے ہو کہ شورا میں دو نام دیے جائیں علی کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم تم جانتے ہو علی مہاجرین میں سے ہیں علی سابقون الاولون میں سے ہیں اور علی ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور روایت کے آخر میں آتا ہے کہ تابا انہوں دونوں نے کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہمارا خیال ہی کر نہیں گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت یقیناً برحق تھی اور یہ خلافت راشدہ تھی ہمارے ہمارے قائد اور اور امام اہل سنت اور اپنے زمانے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ حضرت فرماتے تھے اور میں نے حضرت کی یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنے شیخ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور پھر تصدیق کے لیے حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ بات پھر سنا دیں حضرت فرما دیتے ہیں ہم عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے یہ نازک بات ہے اور حضرت نے ہم سے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ہماری نسبت کا جہاں تک تعلق ہے ان کے جوتے مل جائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمارے ہم اپنے سر پر رکھ لیں وہ اتنے بڑے آدمی لیکن اگر تم تقابل کرو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو ان کے لیے کافی ہمارا یہی مسئلہ ہے بھائی ہم اسی کے قائل حضرت قائد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو نہایت نازک مقامات اور موڑ آئے جو ان کے پڑھنے سے پتا چلتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان دیار میں جب لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لانا شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب پتہ چل سکتا تھا کہ کون اہل سنت وال جماعت میں سے ہے اور کون جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے ہمارے حضرت نے صاف صاف لکھا کہ سیدنا علی علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں تھا وہ خلیفہ راشد تھے اور اپنے معاصرین میں سب سے افضل علی رضی اللہ عنہ نے فیصلوں کو نہیں بدلا سے لوگ آئے اور کے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت آپ ٹیکس کی یہ شرح کم کر دیں بڑھا دیں دونوں وقت آئے ان کی آپس میں لڑائی تھی کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا البار بڑے نیک آدمی تھے الراشد صحیح معنی میں خلیفہ راشد تھے علی کی ہمت نہیں ہے کہ جو فیصلہ عمر کر دے علی اسے بدل علی رضی اللہ عنہ نہیں بدلا اور بنو امیہ وہ ملک کے گوشے گوشے میں تھے ہر جگہ چھائے ہوئے تھے ہر جگہ ان کی حکومتیں تھیں اور اتنا احترام تھا اتنا ادب تھا سیدن علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی ہے وہاں پڑھ لیجئے گا الفاظ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کسی نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ کی طرف سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام انہوں نے خط لکھوایا تو اس معاویہ رضی اللہ نے قلم اٹھایا اور اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کاٹ دیا اور فرمایا تم علی کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ المومنین وہی اتنا ادب تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بڑے ادب والے لوگ تھے اور یہ ادب انہوں نے اس ہستی سے سیکھا تھا جو ادب سکھاتی تھی اور جس کے ادب کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ لا نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بھی بلند مت کرو یہ ادب والوں کی جماعت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین علی ہیں ان کی جین حیات ان کی زندگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ نے اللہ سب نے نام کے ساتھ نہیں لکھا اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو انہوں نے کہا لوگوں میں بہت تھک گیا ہوں حکومت کر کے اور لوگوں بس اللہ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں اور مجھ سے پہلے وہ تھا من ہوا خیر منی جو مجھ سے اچھا تھا وہ تمہارے حکمران سید علی رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اعتراف کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور بنو میاں کی حکمرانی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ عموی ہر طرف حکمرانی میں چھائے ہوئے تھے اور سیدنا معاوضہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری تاریخ تھی اور وہ جانتے تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا دماغ تھا اور بہت گہری فکر اور سوچ کے حامل تھے انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں چھ مہینے تک اپنی فوج کو کھڑے رکھا اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ جاؤ اور حسن سے بات کرو جاؤ اور حسن سے بات کرو اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے والد کے دوست اور ان کی اپنی جماعت انہیں سامنے لے آئی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم دونوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی اور میں چاہتا تو اپنے دوستوں کو اور اپنے والد کے دوستوں کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو یوں ٹکرا دیتا کہ پاش پاش ہو جاتی ان کی کھوپڑیاں مگر میں نے سوچا جس امت کو جوڑنے کے لیے میرے نانا نے اتنا کام کیا ہے حسن اس امت کو توڑنے والا بن جائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ نے مہر لگوائی اور سادہ کاغذ بھیج دی اور فرمایا تم دونوں بھائی جو کچھ لکھ دو مجھے منظور ہے آپ کو معلوم ہے سیدنا حسن رضی اللہ نے کیا لکھا انہوں نے کہا اتنے لاکھ درہم یہ ہمارا سالانہ وظیفہ ہے اور اتنے لاکھ میرے بھائی کو ملیں گے اور اتنے لاکھ مدینہ منورہ میں فلاں کو ملیں گے اور فلاں کو ملیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ نے بلایا اور فرمایا حسن آپ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتے تو مجھے انکار نہیں تھا میں نے تو سادہ کاغذ بھیجا اور حسن رضی اللہ عنہ وہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے کہ انہیں نکاح کرنا تھا اور نکاح میں معلوم ہے حق مہر انہوں نے کیا دیا جب رشتے کی منظوری آ گئی اور انہوں نے کہا حضرت حق مہر بھیج دیں تو ایک سو باندیاں ہر ایک کے ہاتھ پر ایک ایک ہزار دینار رکھے اور فرمایا میری بیوی سے جا کے تم سب کہہ دینا کہ میں نے اس پیسے کو اور تم سو کی سو خواتین کو ان کی خدمت کے لیے کر دیا ہے یہ ان کا حق میں حسن رضی اللہ عنہ میں نانا کی صفت آئی تھی ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اور ان کے ہاتھ کی سخا اصل میں وہیں سے آئی تھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیسے دے دیے تو ہنس پڑے اور کہنے لگے معاویہ کیا کریں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اب تھوڑے پیسوں سے گزارا نہیں ہو تعزیت پہ آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے حسین آپ کے بڑے بھائی حسن اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے کہ میں نے عمر بھر ان سے سب سے سخت جو جملہ سنا ہے وہ ایک ہی مرتبہ جب میرے سامنے لوگ انہیں لے آئے اور اشتعال دلایا تو انہوں نے غصے میں بس ایک جملہ کا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے مخالفین جو کچھ چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے بس اتنا کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو میاں تھے سیدنا حسن رضی اللہ نے صلاح کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ جی، کہ میں میں, میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کے انتقال کے بعد آپ کو لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے مقابلے میں لانے کی لیکن حسین ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خط کا جواب دیا اور پھر خود کوفہ تشریف لے گئے اور جا کے ملاقات کی اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری طرف سے بالکل اطمینان رکھیں ہمیں کوئی حکومت کے معاملات میں دخل دینے کی بات ہی نہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کو خلافت دے دی یزید کو خلافت دے دی اس موضوع پہ بات اگر کرنی ہو تو یاد رکھو چالیس پچاس ہزار سفے پڑھ کے آئے پھر بات کرے بچوں کے کھیل نہیں ہیں بنو میاں کی تاریخ پڑھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر جو تھے ان کو پڑھے کتنے عموی تھے ان کو پڑھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں انہیں ہٹایا اس کو پڑھے چالیس پچاس ہزار سفے پڑھ کے پھر آئے اور بات کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جانتے تھے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بنو میاں ہیں اور بنو میاں میں اگر خلافت نہ آئی تو یہ لازمی بات ہے کہیں اور جائے گی جب اور جگہ جائے گی تو بنو میاں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اگر لڑائی ہوئی تو پھر وہی سما پیش آئے گا جو بیس برس پہلے پیش آیا تھا آخر اس امت کو متحد رکھا کیسے جائے کس کا انتخاب کرے جس پہ بنو میاں کو اطمینان ہو اور نہ اٹھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض بائی مانا کہ بنو میاں پہ اعتراض پھر خود جاؤ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو میاں کو کیوں عہدے دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں خاتون تھیں اور سوئے ہوئے تھے اور جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ ہمیں حکومت ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد مقہورین تم تو ظلم کا شکار ہو جاؤ گے اور تم تو مغلوب رہو گے تم کیسی حکومت کی باتیں کرتے بنو میاں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا سلطنت کو اگر کہیں اور حکومت جاتی معاویہ رضی اللہ عنہ کی تجویز تھی کہ یزید ایسا شخص ہے جس پہ بنو میاں متفق ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی اس تجویز کے لیے مختلف ہمارے دین سے رابطہ کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت پھر اس مرحلے سے گزرے جس سے آج سے بیس برس پہلے گزر چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیوتی نے کتاب الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے اپنا خواب بیان کیا اور انہوں نے کہا ابا میں نے رات کو دیکھا ہے کہ, کہ اللہ کا عرش ہے اور میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنا ہی سر اپنے ہاتھ پر رکھ کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے خون کا بدلہ لے اس امت نے مجھے کیوں شہید کر دیا میں نے کیا قصور کیا تھا اور میں نے اس کے بعد دو خون کے پرنالے دیکھے ہیں جو آسمان سے شرا شر خون بہنا شروع ہو گیا دو پرنالے لگ گئے حسن رضی اللہ عنہ کے خواب سے علی رضی اللہ عنہ کے دوست پریشان ہو گئے انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہی تو کہہ رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس خوف میں تھے کہ یہ خون نہ امت میں آ جائے تلوار نہ امت میں آ جائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ فیصلہ کر دیتے اور عالم اسلام میں ان کے فیصلے پر کوئی تنقید نہ کرتا وہ دور گزر گیا تھا جب بادشاہوں کو اور خدا کو ایک سمجھا جاتا تھا یہاں تو لوگ دو چادریں سے تین چادریں کوئی کر دے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے یاد ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر میں تم پر ظلم کرنے لگوں اور اسلام کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے چپ ہو گئے جمعہ پڑھا دیا اگلے جمعے پھر اگلے جمعے تیسرے جمعے میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور اس پہ تلوار دکھا کے کہا کا معاویہ اگر تم ٹیڑے ہوئے نا تو ہم سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں اس سے کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ اللہ کا کا شکر ہے اس امت میں ایسے ہیں کہ اگر معاویہ ٹیڑھا چلے گا تو لوگ اسے سیدھا کر دیں اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایسے ظالم لوگ آ جائیں گے کہ ان پر جو تنقید کرے گا انہیں برا کہے گا وہ اس کی گردن اڑا دیں گے اور جو لوگ ایسے کریں گے وہ ظالم ہوں گے اس امت کے وہ بادشاہ اور حکمران میں نے تین جمعے تک مسلسل اس لیے بات کی ہے کہ میں دیکھوں میری اپنی حیثیت کیا ہے اور لوگوں اگر میں غلط کروں تو تم مجھے سیدھا کرو گے یا نہیں کرو گے اتنا بڑا فیصلہ کہ یزید کو خلافت دے دی جائے ایسے نہیں تھا کہ لوگ اس پہ چپ بیٹھ جائیں لوگوں نے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اس وقت عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ منورہ میں انہوں نے کہا جائیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں کہ ہم ہر گرج یزید کی بیعت نہیں کرتے تو مدینہ منورہ میں مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کرو اور یہ سنت ابی بکر و عمر ابو بکر اور عمر کی سنت ہے مروان کا خیال یہ تھا یا اس کا کہنا یہ تھا کہ بیعت کسی بھی خلیفہ کی عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے آپ بھی بیعت کر لیں یہ یہ سمجھے عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے مروان یہ کہہ رہا ہے انہوں نے ترت جواب دیا اور انہوں نے کہا سنت کیسر و کسرا یہ کیسر اور کسرا کے حکمرانوں کے طریقے ہیں ہمارا طریقہ نہیں نہ وکر نے اپنے بیٹے کو خلافت دی اور نہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت دی اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے وہ کیوں نہیں بولے کون نہیں بولا بھائی پڑھتے ہیں نہیں خام خاص صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر بات کرنے والوں نے بات کی ہے حتیٰ کہ عبد الرحمان بن اوکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو اور ساٹھ ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا رجب میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ اب امت میں خیر اسی میں ہے کہ میں ایک تجویز رکھ دوں کہ میرے بیٹے کی بحث کر لو امت بعد میں اہل و وقت ابھی زندہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ ہیں شورا بھی قائم ہے شورا نہیں مانے گی نا صحیح شورا کسی اور کو منتخب کر لے گی انہوں نے اپنے بیٹے کے خلافت کے لیے تجویز دی کہ یہ ہو جائے بس اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے بھائی صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے کوئی معاشرے میں جبر نہیں تھا جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی زبان بند کر دی نہیں انہوں نے ایک تجویز دی اور امت کے خیر کے لیے دی اور یزید کو پتا تھا کہ اس کے خلاف کون کون اٹھ سکتا ہے چھبیس ہجری میں یزید پیدا ہوا ہے خود ہی صاف کر لو بائیس ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا چھبیس ہجری میں اور اس نے اپنا بچپن میں میں گزارا جہاں آزادی تھی اور چھبیس ہجری کے بعد ساٹھ ہجری میں اکسٹھ ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے لڑکے کی عمر کیا تھی تینتیس چونتیس برس اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع پہنچی مدینہ منورہ اور یزید نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کتنے اس سے بھی تو نظر کرنی چاہیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ زندہ تھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے سعد رضی اللہ عنہ زندہ تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے مدینہ منورہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے سال ابن سعد سائٹی رضی اللہ عنہ زندہ تھے حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ عنہ زندہ تھے پورے عالم اسلام میں یہ چند ایک ہستیاں تھیں لیکن ان ہستیوں میں سے سیاست سے کس کو غرض تھی کس کا تعلق تھا سعد رضی اللہ عنہ تو کنارہ کش ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے بعد لوگ گئے اور پھر سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا گھر بنا لیا بڑا کھلا گھر بنایا اور ایک دن ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا آیا اور گرد اٹھ رہی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے فراست اور یہ ہے صاحب نظر کا کش انہوں نے کہا اس غبار میں فتنے کی بو آتی ہے اور یہ جو آنے والا ہے اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے اور جب گرد بیٹھی تو سعد رضی اللہ عنہ کو بیٹھا تھا عمر اس کہا ابا خلافت کے لیے اختلاف ہوا ہوا ہے اور آپ کو عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا آپ کیوں نہیں اٹھتے کیوں نہیں جا کے خلافت لے لیتے انہوں نے کہا بیٹے چپ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن انسان جو تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے زندگی گزار لے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ دنیا داری میں آئے تو میں ایک گوشہ نشین ہو گیا ہوں سعد رضی اللہ عنہ تو جہاں رہ گئے مدینہ منورہ میں چار آدمی تھے اور چاروں مہاجرین کی اولاد میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد نبی میں تھے خط آیا کہ انتقال ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور اب بیعت کرنی ہے یزید ان میں سے دو ہستیاں عبداللہ اتنے بات اور عبداللہ کہیں بھی تھے مورخین کا اس میں اختلاف ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دیا اور انہوں نے کہا دیکھو جس وقت سارے اہل مدینہ ہم بھی اس وقت سوچے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا اور اس وقت عالم اسلام کی حالت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ پہ حکومت تھی عمر بن سعید بن الاس کی اور مدینہ منورہ میں ولید ابن اقبا بن ابو سفیان تھا اور کوفہ میں نعمان ابن بشیر تھے اور بسرا میں عبید اللہ ابن زیاد تھے یہ پورا عالم اسلام آپ کی نظر میں مدینہ منورہ میں ولید بن بن اقبا ابو ابو سفیان سفیان جو تھے رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے وہ بھی تھے اور ولید جیسا بھی شخص تھا نرم دل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ حسین آپ بیٹھ نہیں کرتے تو میں جبر نہیں کرتا لیکن جس دن لوگ آئیں آپ بھی آئیے کسی نے اسے کہا ولید پکڑ لو حسین کو ورنہ یہ قابو میں نہیں آئے گا اس نے کہا خدا کی قسم پوری دنیا اپنے خزانوں سمیت مجھے دے دو تو میں اس کو قبول نہ کروں حسین ابن علی کے خون کے عوض میں یہ تمہیں پتا نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا ہے ولید تبن نرم تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راتوں رات اپنے بھائیوں کو لے کے نکلے اور جعفر ابن زبیر رہ گئے تھے جعفر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ تم بیعت کرو منظر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ بیعت کرو یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نو بیٹے تھے چار بیویاں تھیں اور نو بیٹے تھے بیٹیاں تو اس کے علاوہ ہیں غالباً پندرہ کل اولاد تھی ان کی اور زبیر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحیح بخاری میں آیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے اور نے اپنے اسی بیٹے عبداللہ کو بلایا اور نے کہا میرے بیٹے آج کے دن مجھے لگتا ہے سوائے مظلوم کے کوئی شہید نہیں ہوگا اور میرے بیٹے عبداللہ ان اکبر امی علیہ دین تیرے والد پہ سب سے زیادہ بوجھ جس چیز کا ہے نا وہ قرض ہے آپ خوب جانتے ہیں کہ عربوں میں غلامی کا نظام چلتا تھا غلام ہوتے تھے اور ان کا میرے بیٹے میں نے بہت قرض دینا ہے اور جب قرض والے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ زبید نے قرض لیا تھا تو تم میرے مولا میرے آقا سے کہنا میرا قرض ادا کر دے عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے والد زبیر سے کہا مم مولا آپ تو آزاد ہیں باپ آپ کا کون آقا ہے انہوں نے کہا آنی اللہ تیرا باپ زبیر اللہ کا غلام ہے میرے مولا سے کہنا میرا قرض ادا کر بڑی طویل حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے تھے قرض والے آتے تھے میں دروازہ بند کر کے دو رکھتے پڑتا تھا اور میں کہتا تھا تیرے ایک غلام زبیر نے کہا تھا کہ تو قرض ادا کر دے اب لوگ آئے ہیں اب کیا کروں زبیر رضی اللہ عنہ کا سرکہ تقسیم ہوا چار سال بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی برکت دی اتنی برکت دی زبیر کے رب نے ہمارے مال میں کہ میں نے اپنی ایک ایک ماں کو ایک ایک کروڑ روپے سے زیادہ دیا یہ بخاری میں آئی ہے روایت پڑھو یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چلے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رہ گئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رہ گئے اور رجب کے ختم ہونے میں ابھی دو دن باقی تھے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چلے اور جانے سے پہلے محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی سے ملے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی اور کہا بھائی میں جاتا ہوں ان کا کہاں جاتے ہیں انہوں نے کہا عراق جاتا ہوں عراق سے یہ خطوط آئے اور لوگوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہمارا کوئی امیر نہیں ہے آپ آئیں اور آپ ہماری قیادت کریں پہلا آدمی جس نے مخالفت کی ایسی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا حسین مت چاہیے آپ کو پتا نہیں والد کے ساتھ ان پھفا والوں نے کیا کیا شہید کر دیا اور بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں تنگ کر دیا اتنا کہ ان سے تنگ آ گئے اب یہ آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں مت چاہیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور ولید نے مدینہ منورہ میں کوئی اتنی سختی نہیں کی یہ نکل گئے اور یزید کو جب اطلاع ملی کہ ولید نے کوئی سختی نہیں کی تو اس نے عمر بن سعید بن اللہ کو لکھا کہ مکہ مکرمہ بھی اور مدینہ منورہ بھی تمہارے حوالے ہے دونوں جگہ کے گورنر تم ہو گئے اور اس کے بعد کوفا میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے سب سے پہلی ولادت لیکن وہ امید سے وہ عورت تھی وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت میں اس حال میں آئیں کہ بچہ ان کے پیٹ میں تھا وہ اسما رضی اللہ عنہ تھی وہ وکر رضی اللہ ان کے نواسے تھے عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے اور آئندہ تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا عبداللہ ابن زبیر جس جس دن پیدا ہوئے حضرت بکر رضی اللہ اللہ خود کہتے تھے کہ میرے اس نواسے کی پیدائش پہ مدینہ منورہ میں گلیاں گونج اٹھی لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ یہودیوں نے جھوٹ بولا اسی لیے جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور شام والوں نے اللہ اکبر کہا ہے تو عبداللہ ابن عمر سن رہے تھے انہوں نے کہا جنہوں نے اس بچے کی پیدائش پہ اللہ اکبر کہا تھا ظالموں وہ تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے جو آج اس کی شہادت پہ اللہ اکبر کہتے عبید اللہ ابن زیاد کو بسرا بھی دے دیا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا اور اب بسرا کوفہ دونوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آ گئے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ دونوں کے دونوں عمر ابن سعید کے پاس آ گئے یہ عمر بن سعید بن آس کون تھا یہ آس کے پوتے یہ آس بن وائل سامی وہی ہے جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی یہ اس کے پاس حکومت آ گئی اور اس نے کہا جاؤ اور جا کر پکڑو ان لوگوں کو اور ان لوگوں کا ان لوگوں سے بیٹھ اٹھائیس رجب کو نکلیں اور اٹھائیس رجب کو نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عمر مل گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مل گئے چاروں یہ کھٹے ہو گئے اور ولید نے فوج بھیجی اور اسے کہا مکہ مکرمہ میں پکڑو ابو شرائ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ چپ نہیں رہے یہ جو یہ جو پراپوگنڈا ہے نا ان کے خلاف اور تو کوئی تھا ہی نہیں صرف سیدنا حسین رضی اللہ سے ظلم کرتے ہیں تاریخ پہ جو یہ کہتے ہیں ابو شرح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مت بھیجنا فوج میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے اشار فرمایا تھا ابن سعید آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ نے اس مکہ کو امن کا شہر قرار دیا ہے اور یہ مکہ امن میں ہے اور میرے لیے اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے جائز کرا دیا کہ میں فوج جہاں لے کر آ جاؤں اور میرے بعد بھی اس کی عزت لوٹ آئے گی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لڑائی کی تو اسے کہنا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی تمہیں اجازت نہیں ابو شرح رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ وہ بولا اور کہنے لگا ہم خوب جانتے ہیں کہ حرم باغیوں کو پناہ نہیں دیتا کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے عبداللہ ابن بات عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سارے باغی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور بیت کے لیے بات شروع ہوئی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بیت کرتا ہوں یزید کی اس چیز پر جس پہ مسلمانوں نے بیت کی کسی نے کہا آپ تلوار نکالیں اور لڑیں کہنے لگے ہم نے تلوار نکالی تھی اور لڑے تھے جب اسلام کا غلبہ چاہیے تھا اور اب ہم تلوار نکالیں تاکہ تمہاری خواہشات کے مطابق کتنے بڑھ گئے اللہ کی قسم لوگ مجھے خلافت دیں اور بشرف اور مغرب میں ایک شخص اختلاف کرے تو میں اس خلافت کو لینے کے لیے تیار ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا انہوں نے کہا جس پہ اور لوگوں نے بیعت کی اس پہ ہم نے بھی بیعت کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ملے ہیں اس پہ حسین رضی اللہ عنہ سے اور کہا حسین کدھر جاتے ہو انہوں نے کہا میں جاؤں گا عراق میں حضرت یہ خط آئیں ان سارے ہاشمیوں میں اس وقت سب سے بڑے عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ تھے ان جیسا آدمی کوئی نہیں تھا مرجع تھے سب کا یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی لیکن وہاں اثر نسبت نبوی کا تھا اور یہاں اثر علم کا تھا اب دو ہی آدمی رہ گئے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بس دو آدمی رہ گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسرے آدمی تھے جنہوں نے منع کیا اور انہوں نے کہا مت چاہو اور اگر لوگ مجھے نہ کہتے کہ میں حسین آپ سے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں آپ کا سر پکڑ لیتا اور میرے بھائی بس یہ ہلنے نہ دیتا مت جاؤ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا ابن عباس روکتے رہے تیسرے آدمی عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا جانے کا آخر فائدہ کیا ہے آپ جانتے نہیں آپ کے آبا اجداد کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے خطوں کا ڈھیر اور لفافے جب کھول دیے تو انہوں نے کہا واقعی اتنے آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ حضرت چلے جائیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے رمضان گزارا شوال گزارا زیقت گزارا اور انہوں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا ابو طالب کے چار بیٹے تھے علی جعفر عقیل اور ابو طالب اور چاروں بھائیوں میں دس دس سال کا فرق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ فتح ہوا تو بار بار فرماتے تھے آج رات ہم کہاں رہیں گے پھر فرمایا رات کو کہاں رہیں گے پھر فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا گھر تو موجود ہے آپ اپنے گھر میں ہی رہیں گے تو آپ نے حل ترک علنا عقیل شیئن اسلام حضرت مولانا مفتی محمد سعید خان صاحب دامت فیوز سے